حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ پر درود کیسے پڑا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہم صلی علی محمد یہاں سے لے کر حمید مجید یہاں تک یعنی اے اللہ اللہ محمد صلی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر خصوصی رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائیں یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی یقیناً تو تعریف اور بزرگی والا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1291